آجیسی اندھیریاں کسی کنڈی کے گہرائی والے دریا میں اس کے اوپر موج موجیم کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالی تو سوجھائی دیتا معلوم نہ ہو اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہ ہو